ابو عبید کہتے ہیں عید کے موقع پر میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاں موجود تھا انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے ان دو دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عید الفطر ایک ماہ کے روزوں سے تمہاری افطاری کا دن ہوتا ہے اور عید الاضحیٰ ویسے قربانی کا دن ہے اس لیے اس میں قربانی کا گوشت کھایا کرو حدیث نمبر اڑتیس سو ستاون مسند احمد